فلیح بن سلیمان نے بیان کیا ان سے موسا بن عقبہ نے اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا بیان تھا پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب بدر کے کفار مقتولین کنویں میں ڈالے جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس چیز کو پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا موسا نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں نے ان سے کہا ہے اسے خود تم نے بھی ان سے زیادہ بہتر طریقے پر نہیں سنا ہوگا ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ قریش صحابہ کے جتنے لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور جن کا حصہ بھی اس غنیمت میں لگا تھا ان کی تعداد اکیاسی تھی اور وہ بن زبیر بیان کرتے تھے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان مہاجرین کے حصے تقسیم کیے تھے اور ان کی تعداد سو تھی اور زیادہ بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھبیس